اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و نقفی و نقفی و اور جب ازقنا ہم چکھاتے ہیں اناسا لوگوں کو رحمتن رحمت بعد ذرا اس دکھ یا تکلیف کے بعد مست ہم جو تکلیف ان کو پہنچی ادالحم تو اچانک ان کے لیے ہوتا ہے مکرن مکر فی آیاتی نا ہماری آیات میں کل کہہ دیجئے اللہ اللہ تعالی اسرا زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکرن تدبیر کے اعتبار سے انا رسولانہ انا یقیناً بے شک رسولانا ہمارے رسول یکتبونا لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم تدبیر کرتے ہو الذی وہ ذات یسیروکم جو چلاتی ہے تم کو فل البری والبحری خشکی اور تری میں فل البری خشکی میں والبحری اور تری میں ویسے بر و بحر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں حتیٰ حتیٰ کہ ادا جب کن تم ہوتے ہو تم فل فل کی کشتی میں و جرینا ہم اور وہ لے کر چلتی ہیں ان کو بری بات اچھی عمدہ ہوا کے ساتھ و فارح ہا اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جا اتہا آتی ہے اس کو ری ہوا آصفن تند تیز و جا الموجو موجو اور آتی ہے ان کو موج من کلی مکان ہر طرف سے ضنو اور وہ یقین رکھ کر لیتے ہیں انا ہم کہ بے شک وہ اوہی تاب ان کو گھیر لیا گیا ہے دا اللہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو ان اگر جیتا نہ نجات دی تو نے نہ ہم کو من حاضی ہی اس سے لانکو ننا البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے مین شاکرین شکر کرنے والوں میں سے فلم ما پس جب ان ہم وہ نجات دیتا ہے ان کو ادا ہم یب تو اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں الارضی زمین میں بغیر الحقی بغیر حق کے یا ایوہ الناسو اے لوگو انما بغیو کم یقیناً تمہاری بغاوت صرف اور صرف انفوسی کم اپنے ہی خلاف ہے متا الحیات دنیا دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فن نبی پس ہم تم کو خبر دیں گے بیما اس چیز کی جو کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے و ادا ازکن ناسا رحمتن ممباد ذرا مست اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت اس تنگی اور تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی ادا لہم مکرف آیاتی نا تو وہ ہماری آیات میں مکر کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں قل اللہ اسرع مکرا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے انا رسولانہ یکتبون ما تمکرون یقیناً ہمارے رسول ہمارے بھیجے گئے فرستادہ فرشتے وہ لکھتے ہیں جو تم مکر تدبیر کرتے ہو ولدی وہ ذات یو سی رنفل برری بہر جو تم کو چلاتی ہے بر و بہر میں حتیٰ ادا کن تم فل کی حتیٰ کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں وہ جورعین بھی طیباطن اور وہ کشتیاں ان کو پاکیزہ اچھی ہوا کے اندر لے کر چلتی ہیں و فارحرو بہار وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں جا اتحاری ہن آصف تو اچانک تیز و تند ہوا آتی ہے و جا احب الموج من کلی مکان اور ہر طرف سے ان کو موج گھیر لیتی ہے ودن تب ہیم اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے دا اب اللہ مخلصین اللہ الدین وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان انجیتنا من منہاری ہی اگر تو نے ہم کو اس سے نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فلما انجاہم تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق تو وہ اللہ کی زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا یہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے ہے ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم تم کو خبر دیں گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے